ابو حریرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حقداروں کو ان کا پورا پورا حق دیا جائے گا یہاں تک کہ سینگ والی بکری سے بغیر سینگ والی بکری کا بدلہ لیا جائے گا جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار چار سو بیس یہ حدیث صحیح ہے